قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا شيه فيها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون بنی اسرائیل نے موسا سے کہا اے موسا دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے اس گائے کی ماہیت بیان کر دے آپ نے فرمایا سنو گائے نہ تو بالکل بوڑھی ہے نہ بچی بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہے بس اب جو تمہیں حکم دیا گیا بجا لاؤ وہ پھر کہنے لگے کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بیان کریں کہ اس گائے کا رنگ کیا ہے فرمایا وہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ گائے زرد رنگ ہے چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہے وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے اے موسا اور دعا کیجیے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتائے اس قسم کی گائیں تو بہت ساری ہیں پتہ نہیں چلتا اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے آپ نے فرمایا اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں وہ تندرست اور بے داغ ہے انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا گو وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے لیکن بالآخر حکم کو مانا اور وہ گائے ذبح کر دی سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے بنی اسرائیل کی سرکشی بنی اسرائیل کی سرکشی سرتابی اور حکم الہی امر الہی میں وضاحت کا یہاں بیان ہو رہا ہے کہ حکم پاتے ہی اس پر عمل نہ کر ڈالا بلکہ شقے نکالنے اور بار بار سوال کرنے لگے پہلے سوال کے جواب میں کہا گیا نہ تو وہ بڑھیا ہے نہ بالکل کم عمر ہے بلکہ درمیانی عمر کی ہے پھر دوسرے سوال کے جواب میں اس کا رنگ بیان کیا گیا کہ وہ زرد رنگ کی ہے اور چمکدار رنگ ہے جو دیکھنے والوں کے من بھائے بعض نے کہا ہے کہ مراد سخت سیاہ رنگ ہے لیکن اول قول ہی صحیح ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم یوں کہیں کہ اس کی شوخی اور چمکیلے پن سے وہ مثل کالے رنگ کے لگتا تھا وہب ابن منبع رحمہ اللہ کہتے ہیں اس گائے کا رنگ اس قدر شوق اور گہرا تھا کہ یہ معلوم ہوتا تھا گویا سورج کی شعائیں اس سے اٹھ رہی ہیں تورات میں اس کا رنگ سرخ بیان کیا گیا ہے لیکن شاید یہ عربی کرنے والوں کی غلطی ہے واللہ عالم چونکہ اس رنگ اور اس عمر کی گائے بھی انہیں بکثرت نظر آئیں تو انہوں نے پھر کہا کہ اے اللہ کے نبی موسا کوئی اور نشانی بھی پوچھیے تاکہ شبہ مٹ جائے اور انشاءاللہ اب ہمیں رستہ مل جائے گا اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے تو انہیں قیامت تک پتہ نہ چلتا اور اگر یہ سوالات ہی نہ کرتے تو اتنی سختی ان پر نہ ہوتی بلکہ جس گائے کو ذبح کر دیتے کفایت ہو جاتی یہ مضمون ایک مرفوع حدیث میں بھی ہے لیکن اس کی صنعت غریب ہے صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا اپنا کلام ہے واللہ عالم اب کی مرتبہ اس کے اوصاف بیان کیے گئے کہ وہ حل میں نہیں جتی پانی نہیں سینچا اس کے چمڑے پر کوئی داغ دھبا نہیں ایک رنگی ہے سارے بدن میں کہیں دوسرا رنگ نہیں اس کے ہاتھ پاؤں اور کل اعضا بالکل درست اور توانا ہے بعض کہتے ہیں کہ وہ گائے کام کرنے والی نہیں ہاں کھیتی کا کام کرتی ہے لیکن پانی نہیں پلاتی مگر یہ قول غلط ہے اس لیے کہ ذلول کی تفصیل یہ ہے کہ وہ حل نہیں جوتتی اور نہ پانی پلاتی ہے نہ اس میں کوئی داغ دھبا ہے اب اتنی بڑی کدو کاش کے بعد بادل نہ خواستہ وہ اس کی قربانی کی طرف متوجہ ہوئے اسی لیے فرمایا کہ ذبح کرنے کے قریب نہ تھے اور ذبح نہ کرنے کے بہانے ٹٹولتے تھے کسی نے تو کہا ہے اس لیے کہ بنی اسرائیل کو اپنی رسوائی کا خیال تھا کہ نہ جانے کون قاتل ہو بعض کہتے ہیں اس کی قیمت سن کر گھبرا گئے تھے لیکن بعض روایتوں میں آیا ہے کہ کل تین دینار اس کی قیمت لگی تھی لیکن یہ تین دینار والی اور گائے کے وزن کے برابر سونے والی دونوں روایتوں میں اسرائیلی روایتیں ہیں ٹھیک بات یہی ہے کہ ان کا ارادہ بجاوری حکم کا تھا ہی نہیں لیکن اب اس قدر وضاحت کے بعد اور قتل کا مقدمہ ہونے کی وجہ سے انہیں یہ حکم ماننا ہی پڑا واللہ عالم اس آیت سے اس مسئلے پر بھی استدلال ہو سکتا ہے کہ جانوروں کو بلا دیکھے ادھار دینا جائز ہے اس لیے کہ صفات کا حصر کر دیا گیا کہ اوصاف پورے بیان کر دیے گئے جیسے کہ امام مالک اوزاعی امام لئیس امام شافعی امام احمد اور جمہور علماء رحمہ اللہ کا مذہب ہے اگلوں کا اور پچھلوں کا اور اس کی دلیل بخاری اور مسلم کی یہ حدیث بھی ہے کہ کوئی عورت کسی اور عورت کے اوصاف اس طرح اپنے خاوند کے سامنے بیان نہ کرے کہ گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے نیز ابو داود کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کے اونٹوں کے اوصاف بھی بیان فرمائے ہیں قتل خطا میں اور اس قتل میں جو مشابہ عمد کے ہے ہاں ابو حنیفہ اور دوسرے کوفی اور امام سفیان ثوری وغیرہ بیع سلم کے قائل نہیں وہ کہتے ہیں کہ جانوروں کے اوصاف و احوال پوری طرح ضبط نہیں ہو سکتے اسی طرح ابن مسعود حدیفہ بن یمان اور عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ عنہم وغیرہ سے بھی منقول ہے